جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں ہوگی اگر تم سے ہو سکے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد کی نماز یعنی فجر اور مغرب میں مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے